دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے وحاڑی سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکات ملالیہ کو تشریف لا رہے ہیں نعرہ تکبیر تاج دار ختم تاجدار ختم نبوت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من طبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اشار کا موقع تو ہمارے جیسے کم علموں کے لیے ہونا چاہیے تھا ہمارے حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب اشار کی بات فرما رہے تھے لیکن وہ فوکہ نے لکھا ہے کہ لا اشار فطاعت جو نیکیاں ہوتی ہیں ان میں اشار نہیں ہوتا ان مجلسوں میں شریک ہونا تو اللہ کی رضا کا ایک بہت بڑا سبب ہے تو یہاں اختصار تو ہو لیکن ایسار نہیں اسی بنیاد پر میں حالانکہ میں سب سے بڑا کم علم ہوں لیکن حاضر ہوا ہوں آقا نامدار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو پوچھا کہ من آج اب ہوں ایمان سب سے زیادہ عجیب ایمان کن کا ہے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو خدا تعالیٰ کی ذات عالی کے مناظر ہر وقت دیکھ رہا ہوں میں ہی اگر ایمان نہ لاؤں تو اور کون لائے گا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر سب سے زیادہ عجیب ایمان ہمارا تو آپ نے فرمایا تم کیسے عجیب ایمان کو ان کا ہوتا ہے تعجب اس چیز پہ ہوتا ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی اور ہو جائے تم تو میری انگلیوں سے پانی نکلتا ہوا دیکھ چشمے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو آج تک کسی سائنس نے کسی درخت کو نہیں چلایا لیکن میں تو اشارہ کرتا ہوں تو درخت چل کے آ جاتا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو تو تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کون لائے گا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ پھر کون ہو سکتا ہے فرمایا سب سے زیادہ ایمان عجیب عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ تمہیں دیکھا ہوگا بعد میں زمانے بعد والے زمانے میں آئیں گے لیکن میرے پر ایسے ہی جانے قربان کریں گے جیسے تم جانے قربان کرتے میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تزال طائفت من امتی علی الحق قیامت تک کہ ایک جماعت قائم الحق رہے گی وہ اللہ کتنا بڑا قدرت والا ہے کہ جس اللہ نے جو کام صدیق اکبر سے لیا تھا وہی کام خواجہ عزیز احمد صاحب مولانا عزیز الرحمان صاحب اور مولانا اللہ وسائے سے لے رہا جو کام صدیق اکبر سے لیا تھا ختم نبوت کے تحفظ کا آج آپ جیسے اور ہمارے جیسے مسکینوں سے اللہ لے رہا لیکن یہ اس کا احسان ہے میں تو فقط وہ حضرت حسان ابن ثابت نے بہترین قصیدہ لکھا کسی نے کہا کمال کر دیا آپ نے رسول اللہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کر دیا تو حضرت حسان نے کہا تھا ما تو محمد ام بکارتی ولا کم مدح تو مکارتی بے محمدی میں نے یہ قصیدہ لکھ کے آقا کی تعریف نہیں کی میں نے آقا کی تعریف کے ذریعے سے اپنے قصیدے کی تعریف کی تو بھائیو آقا تو ان پر تو ختم نبوت کا تاج سج چکا وہ تو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی وہ خاتم النبیین جین تھے ہیں قیامت تک رہیں گے ہماری اپنی بقا اسی میں ہے کہ ہم ختم نبوت کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک میں تو مغرب کے وقتی سے اور عام راتوں میں آدھی رات کے بعد خدا تعالیٰ کی ذات عالی کی خصوصی رحمت پہلے آسمان پہ جلوہ افروز ہو کے یہ اعلان کرتی ہے من طائب فاتوب بولا حل میں مستقفر فاغفر اولا حل من مسترزق ان انفارضوں کو تو جہاں حل من مسترزق ان فارضوں کو ہے تو بھائیو اب بھی اللہ کی وہی رحمت جوش میں ہے ہم سب دعا کریں کہ یا اللہ تو نے اپنے پیارے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج تو سجا ہی دیا ہم مسکینوں کو قیامت کی صبح تک ہماری نسلوں کو اسی ختم نبوت کے تاج کے ساتھ وابستہ رکھنا اور ہمیں ان اکابر کے ساتھ اور ہمیں انہی بزرگوں کے ساتھ اور قیامت تک آنے والے ان حضرات کے ساتھ ہی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ قبول فرمائے واخر الحمد